حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو دیکھا اس کے برے اعمال میں بلغم کو پایا جو مسجد میں ہوتا ہے اور اسے دفن نہیں کیا جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تینتیس